میری پہچان میری ماں عظیم الشان میری ماں بڑی ذیشان میری ماں تیرے قربان میری ماں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان شان ہوں میں اللہ اکبر کا کمان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر میری پہچان میری ماں عظیم شان میری ماں بڑی ذی شان میری ماں تیرے قربان میری ماں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان اللهم الله أكبر دین اسلام کی خاطر اپنا کنبا ذبح کرا کے دین اسلام کی خاطر اپنا کنبا ذبح کرا کے دین اسلام کی خاطر اپنا کنبا ذبح کرا کے گولیوں کی بوچھاڑ کے اندر حق اور سچ کے دیپ جلا کے گولیوں کی بوچھاڑ کے اندر حق اور سچ کے دیپ جلا کے عظمت بحال کر دی اللہ اکبر قائم مثال کر دی اللہ اللہ اکبر عظمت بحال کر دی اللہ اکبر قائم مثال کر دی اللہ اکبر عظمت بحال کر دی قائم مثال کر دی عظمت بحال کر دی قائم مثال کر دی ظلمت کے عادی لوگوں صبح کی اذان ہوں میں حسان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر میری پہچان میری ماں عظیم شان میری ماں بڑی ذی شان میری ماں تیرے قربان میری ماں ماؤ کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤ کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر مسجد گرتی رہ گئی لیڈر لیڈری رہ چمکاتے مسجد گرتی رہ گئی لیڈر لیڈری رہ چمکاتے مسجد گرتی رہ گئی لیڈر لیڈری رہ چمکاتے بات سے ہی انداز غلط ہے قوم کو رہ سمجھاتے بات سے ہی انداز غلط ہے قوم کو رہ سمجھاتے کس کس کا نام لوں میں اللہ اکبر کیسے سر عام لوں میں اللہ اکبر کس کس کا نام لوں میں کیسے سر عام لوں میں کس کس کا نام لوں میں کیسے سر عام لوں میں اپنوں کی بے حسی کی بس داستان ہوں میں ام حسان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر میری پہچان میری ماں عظیم شان میری ماں بڑی ذیشان شان میری ماں تیرے قربان میری ماں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر خولا سمیا اسما میری مائیں میں ان کی بیٹی بیٹی خولا سمیا اسما میری مائ میں ان کی بیٹی سمیہ اسما میری مائیں میں ان کی بیٹی بہنوں کی عصمتیں لٹتی رہتی میں کیسے خاموش رہتی بہنوں کی عصمتیں لٹتی رہتی میں کیسے خاموش رہتی میرا پیغام حق ہے اللہ اکبر میرا امام حق ہے اللہ اکبر میرا پیغام حق ہے اللہ اکبر میرا امام حق ہے اللہ اکبر میرا پیغام حق ہے میرا امام حق ہے میرا پیغام حق ہے میرا امام حق ہے حق کی سفیر ہوں میں حق پہ قربان ہوں میں ام حسان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر میری پہچان میری ماں عظیم شان میری ماں بڑی شان میری ماں تیرے قربان میری ماں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر جنے جوان تھے نے کے دشمن سے لڑیں گے جنے جوان تھے نے کے دشمن سے لڑیں گے جنے جوان تھے نے کے دشمن سے لڑیں گے کس کو خبر تھی کل یہ اپنی بہنیں قتل کریں گے کس کو خبر تھی کل یہ اپنی بہنیں قتل کریں گے رب برباد ہوں وہ اللہ اکبر لکم جلاد ہوں وہ اللہ اکبر رب برباد ہوں وہ اللہ اکبر لکم جلاد ہوں وہ اللہ اکبر رب برباد ہوں وہ لکم جلاد ہوں وہ رب برباد ہوں وہ لکم جلاد ہوں وہ شہدائے جامع حفصہ کی ایک فغان ہوں میں حسان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر میری پہچان میری ماں عظیم شان میری ماں بڑی شان میری ماں تیرے قربان میری ماں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر جرت غیرت اور شجاعت عطیہ میرے خدا کا جرأت جرت غیرت اور شجاعت عطیہ میرے خدا کا جرأت غیرت اور شجاعت عطیہ میرے خدا کا خون ہمارے میں ہے شامل جذبہ کو صفا کا خون ہمارے میں ہے شامل جذبہ کو صفا کا قرآن دستور میرا اللہ اکبر سچا منشور میرا اللہ اکبر قرآن دستور میرا اللہ اکبر سچا منشور میرا اللہ اکبر قرآن دستور میرا سچا منشور میرا قرآن دستور میرا سچا منشور میرا دیپے جو کٹ گیا ارشد وہ خاندان ہوں میں حسان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں بہنوں کی شان ہوں میں خولا کی سوچ ہوں میں ام حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر میری پہچان میری ماں عظیم شان میری ماں بڑی زی شان میری ماں تیرے قربان میری ماں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر خولا کی سوچ ہوں میں ام میں حسان ہوں میں ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر ماؤں کا مان ہوں میں اللہ اکبر بہنوں کی شان ہوں میں اللہ اکبر میری پہچان میری ماں عظیم شان میری ماں بڑی شان میری ماں تیرے قربان میری ماں